حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے احرام کے وقت عمدہ سے عمدہ خوشبو جو مل سکتی تھی وہ لگاتی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو اٹھائیس